لہٰذا تم پر جو وہی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو